ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے زیادہ کسی کو یاد نہیں سوائے عبداللہ بن عمر کے کیونکہ وہ لکھ لیتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے